اسلامی سانچے میں ڈھل جائے آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے اور اپنے اندر سے جاہلیت کی ایک ایک چیز کو چن چن کر نکالیں اپنے اندر یہ تمیز پیدا کریں کہ کیا چیزیں اسلام کی ہیں اور کیا چیزیں جاہلیت کی ہیں پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور بے لوس محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس میں جاہلیت کا تو کوئی اثر نہیں پایا جاتا ایسے جو اثرات بھی ہیں ان سے اپنی زندگی کو پاک کیجیے اور اپنے خیالات کو اپنی معاشرت کو اپنے اخلاق کو اور اپنے پورے طرز عمل کو دین کے تابع کر دیجیے گھر سے جہالت نکالے آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ گھر کی فضا کو درست رکھے اس فضا میں پرانی جاہلیت کی جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کو بھی نکال باہر کریں اور نئے زمانے کی جاہلیت کے جو اثرات انگریزی دور میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں انہیں بھی خانہ بدر کریں اس وقت ہمارے گھروں میں پرانے زمانے کی جاہلیت اور نئے زمانے کی جاہلیت کا ایک عجیب مرکب رائج ہے ایک طرف تو وہ روشن خیالی ہے جو ہماری مسلمان خواتین کو فرنگیت زدہ شکل میں لا رہی ہے اور دوسری طرف اسی روشن خیالی کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے کے جاہلانہ تخیلات مشرکانہ عقیدے اور غیر اسلامی رسمیں بھی ہماری معاشرت میں برقرار ہیں اب جن خواتین کو اپنے ایمانی فرائض کا احساس ہو جائے ان کا کام یہ ہے کہ پرانی جاہلیت کی رسموں اور تصورات کو بھی چن چن کر گھروں سے نکالیں اور نئے زمانے کی جاہلیت کے ان مظاہر کا بھی خاتمہ کریں جو فرنگی تعلیم اور انگریزی تہذیب کی اندھی تکلیف کی بدولت گھروں میں گھس آئے ہیں گھر میں قرآن لائے آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی طرز پر تربیت دے ہماری نئی نسلیں اس لحاظ سے بڑی بدقسمت ہے کہ گھروں کے اندر کبھی قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑتی اور نہ وہ اپنی آنکھوں سے گھر کے لوگوں کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ بچپن میں ہم اپنے گھروں میں قرآن کی آواز سنتے تھے اور اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے ہمارے گرد و پیش بہرحال کچھ نہ کچھ آثار دین باقی تھے لیکن موجودہ نسل کی یہ بدقسمتی انتہائی کو پہنچ گئی ہے کہ گھروں کی جس فضا میں وہ پرورش پا رہی ہے اس میں نہ قرآن کی آواز کبھی گونجتی ہے نہ نماز کا منظر کبھی سامنے آتا ہے اگر ہمارے گھروں کا یہی حال رہا اور نسلیں اسی طرح غلط تربیت حاصل کرتی رہی تو جب زندگی کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آئے گی اس وقت شاید اسلام کا نام بھی باقی نہ رہ سکے گا آپ اس صورتحال کو ختم کریں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ گھروں کی معاشرت میں روز مرہ سہن میں زندگی کے مختلف معمولات میں اسلام نمودار ہو اور وہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے بچے اسے دیکھیں اس کا مزہ چکھیں اور اس سے اثر قبول کریں ان کے کانوں میں بار بار قرآن کی آواز پڑے وہ دن میں پانچ مرتبہ گھر میں نماز کا منظر دیکھے پھر وہ اپنی فطرت کے تحت اپنے بڑوں کی تقلید کریں اور انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر خود بخود ان کی نقل اتاریں وہ توحید کا کا پیغام وہ عبادت مدعا اسلام کا نقش ان کے دلوں پر قائم ہو ان کی عادات درست ہو ان کے اندر اسلامی ذوق پیدا ہو نئی نسل کے لیے یہ سب کچھ ہمیں درکار ہے بس وہ تمام عورتیں جو اسلام کو قبول کریں انہیں چاہیے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی گودو اور اپنے گھروں کو مسلمان بنائے تاکہ ان میں ایک مسلمان نسل پروان چڑھ سکے گھر کے مردوں پر اثر ڈالے آپ کا چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے مردوں پر اثر ڈالے اور اپنے شوہروں باپوں بھائیوں اور بیٹوں کو اسلام کی زندگی کی طرح بلائیں عورتوں کو نہ معلوم یہ غلط فہمی کہاں سے ہو گئی ہے کہ وہ مردوں کو متاثر نہیں کر سکتی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عورت مردوں پر بہت گہرے اثرات ڈال سکتی ہے مسلمان لڑکی اگر یہ کہنے لگے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل پسند ہے اور چرچل ٹونی بلیر اور ٹریمیون جارج کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ دیکھیں گی کہ کس طرح مسلمان نوجوانوں کی شکلیں بدلنی شروع ہو جائیں گی مسلمان عورت اگر کہنے لگے اسے کالے صاحب لوگوں کا طرز زندگی مرغوب نہیں ہے بلکہ اسے اسلامی طرز زندگی مرغوب ہے جس میں نماز ہو روزہ ہو پرہیزگاری اور حسن اخلاق ہو خدا کا خوف اور اسلامی آداب و تہذیب کا لحاظ ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے مردوں کی زندگیاں بدلنے لگے گی مسلمان بیوی اگر صاف صاف کہہ دے کہ اسے حرام کی کمائی سے سجائے ہوئے ڈرائنگ روم پسند نہیں ہے رشوت کے روپیے سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں ہے بلکہ وہ حلال کی محدود کمائی میں روحی سوکھی روٹی کھا کر جھونپڑے میں رہنا زیادہ عزیز رکھتی ہے تو حرام خوری کے بہت سے اسباب ختم ہو جائیں گے اور کتنی ہی رائج الوقت خرابیوں کا ازالہ ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ تمام بہنیں جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے دین تسلیم کر لیا ہے اصلاح احوال کی مہم شروع کر دے تو وہ اپنے ازا تو وہ اپنے اعزا و اقربا اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے میل ملاپ رکھنے والے گھرانوں کو بھی بہت سی خرابیوں سے بچا سکتی ہے اور انہیں نئی اور پرانی جاہلیتوں سے پاک کر سکتی ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ شیریں طریقے سے اپنے عزیزوں اور ملنے جلنے والوں کے سامنے جاہلیت کے طریقوں پر تنقید کریں انہیں اسلام کے احکام سمجھائیں ان کو اسلام کے حدود سے آگاہ کریں اور خود بھی اسلامی حدود کی پابندی کر کے اپنا صحیح نمونہ ان کے سامنے پیش کریں یوں اگر کام کیا جائے تو ہماری سوسائٹی کا پورا ڈھانچہ درست ہو سکتا ہے غلط راستے پر چلنے سے انکار کیجیے اب اگر آپ نے اسلام فی الواقع اپنے لیے پسند کر لیا ہے تو آپ کے سامنے یہ سوال دو ٹوک فیصلے کے لیے آنکھ کھڑا ہوگا کہ آیا آپ جاہلیت کی پیروی اور اسلام سے بغاوت میں اپنے غلط کار مردوں کی رفاقت کرنے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں اگر آپ نے واقعی اسلام کو پسند کر لیا ہے تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب لازمن نفی میں دینا ہوگا آپ کے لیے یہ ہرگز مناسب نہ ہوگا کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے آپ خود اپنی آکبت خراب کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان شر الناس یوم القیامت عبدا اذهب قیامت کے روز بدترین حال اس شخص کا ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آکبت خراب کر لی لہذا آپ اپنے مردوں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی خراب کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہو مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ شوہر باپ بھائی اور بیٹے ہر ایک پر یہ واضح کر دے کہ ہم اسلام کے اتباع میں آپ کی رفاقت کر سکتی ہے لیکن اگر آپ کو اسلام کے حدود کی پابندی گوارا نہیں ہے تو آپ جانے اور آپ کا کام ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بگاڑنے پر ہم تیار نہیں ہیں اسلام کے راستے پر ساتھ دیجیے دوسری طرف جن خواتین کے شوہر باپ بھائی اور بیٹے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہو ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے اور تکلیفوں میں ان کا ساتھ دے ظاہر بات ہے کہ جو شخص اسلام کی حدود کے اندر رہنے کا فیصلہ کرے گا وہ دولت کے کمانے میں ہر طرح کے مال پر ہاتھ نہیں مار سکتا وہ حرام خوری نہیں کر سکتا وہ حلال طریقوں سے محدود کمائی کر کے عیاشی کے سامان فراہم نہیں کر سکتا بس مسلمان خاتون کو حلال کی تھوڑی کمائی پر کنات کرنی چاہیے اسلام پر چلنے والے باپوں شوہروں بھائیوں اور بیٹوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے عیش و عشرت اور لطف و لذت کے سامان فراہم کریں اسی طرح دین حق کی اطاعت اور اس کو قائم کرنے کی کوشش میں مردوں کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور مسلمان خواتین کا فرض ہے کہ ان تکالیف میں اپنے حق پرست مردوں کی سچی رفیق ثابت ہوں